السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 35 میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے یک کی مثال ختم کر کے گفتگو جو تھی وہ انٹرنل ریپرزنٹیشن کی جانب ہم لے گئے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں بھی اور درمیان میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی تھی کہ ٹھیک ہے ان پٹ جو ہے کمپائلر کی وہ ٹپکلی ایک پروگرام ہوگا ہمارے کیس میں کسی پروگرامنگ لینگویج میں لیکن کمپائلر کی جو اسٹیجز ہیں پارسنگ کی اسکیننگ کی بھی اگر آپ شامل کر لیں اور بعد میں مڈل اینڈ جو بیک اینڈ ہے انہوں نے جو اپنی کاروائی کرنی ہے شیورلی ان کے لیے ان پٹ سورس جو ہماری ہیومن ریڈیبل فارم ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے اس کے لیے ہم کوئی اور فارم استعمال کریں گے یا ایز اے کمپائلر رائٹر اب اس سلسلے میں یہ بھی بات میں نے کہی تھی کہ صرف ایک انٹرنل ریپرزینٹیشن نہیں اس کے لیے کئی ریپرزینٹیشن اویلیبل ہیں اور اس کی خاطر کئی چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا بلکہ ایز اے کمپائلر رائٹر اب آپ کو جو سورس لینگویج ہے اس کے کیریکٹرسٹکس اس میں صرف سنٹیکس نہیں بلکہ سیمینٹکس بھی اس کے علاوہ جو ٹارگیٹ مشین ہے جس کے لیے آپ کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں اس کی جو باتیں ہیں یعنی کہ اس کا انسٹرکشن سیٹ کیا ہے اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے وغیرہ وغیرہ ایڈریسنگ موڈس کیا ہے کتنے رجسٹرز ہیں کیش کتنی بڑی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ نے جو بکیا سٹیجز ہیں کمپائلر کی ان میں جو کاروائی کرنی ہے اس کے لیے جو اوریجنل آپ کا سورس کوڈ تھا یا جو سورس آپ کو ملا تھا ایز اے کمپائلر اس کو آپ لائکلی ٹرانسفارم کر کے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن لگا کے آپ اپنی سٹیجز میں اس کو استعمال کریں گے اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کمپلیشن کے حوالے سے ضروری نہیں کہ کاروائی سمپلی یہ ہو کہ بھئی آپ نے ایک سورس کوڈ کسی لینگویج میں لیا اور اس کے لیے اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دی ایسی بھی کئی مثالیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس میں یہ جو کمپلیشن لفظ ہے اس کا اگر ٹرانسلیشن کی سینس میں اس کو سمجھا جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک سی کا پروگرام جو ہے اس کو جاوا میں کنورٹ کرنا ہے یا ایک جاوا کا پروگرام ہے اس کو میں نے سی پلس پلس میں کرنا ہے یا جاوا کو میں نے سی شارٹ میں کنورٹ کرنا ہے ایسی بھی کاروائی ہوتی رہتی ہے اور دوسری وہ مثالیں جو میں نے شروع میں دی تھیں کہ فرض کریں ایک ڈیٹا بیس ہے ایک انجن ہے جس نے ایس کیو ایل جو لینگویج ہے اس کی کیوری لینگویج جو ہے اس کو اس نے پارس کر کے پھر ایونچلی اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی وہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچرس کے کورس میں اور آئندہ مختلف جو کورسز آپ نے کیے تھے اس کے بعد ان میں آپ کو پارس ٹریز سنٹیکس ٹریز ایسی باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں اور ان کا حوالہ یوں دیا جاتا تھا کہ جب آپ اپنی کسی ایپلیکیشن میں یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں تو جو ایپلیکیشن ہے وہ آپ کی پروگرام کو لے لیں یا ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ کو لے لیں یا جو بھی چیز ہے اس کو کسی اور فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اس فارم سے پھر وہ بقیہ کاروائی کرتا ہے جس طرح ڈیٹا بیس انجنس جو ہے وہ کیوری آپٹومائزیشن کرتے ہیں تو یہ جو آئی آر والا معاملہ ہے یہ کافی ایکسٹینسو ہے اس میں کئی آپشنس ہیں کون سی ہم استعمال کریں گے اور بلکہ یہ کہ ضروری نہیں کہ کمپلیشن کے حوالے سے صرف ایک ہی فارم استعمال کریں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی فارمز ہم سائملٹینیسلی بھی یا یہ کہ ایک سٹیج میں ایک فارم ہے اگلی سٹیج میں کوئی اور فارم استعمال ہم کرنی شروع کر دیں گے یا جو کمپالر ہے وہ ایسا کرے گا اب یہ چوائسیز کیا ہیں ان کے لیے ان کی اپنی مکمل ڈسکشن بھی ہے ان کے ریزنس پروز اینڈ کونس بھی ہیں جو کہ ایز اے کمپائلر رائٹر اب آپ کو سمجھنے پڑیں گے اور یہ نہیں ہم اس کورس میں خاص طور پہ کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو ایک انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے یہی سب سے بہتر ہے اسی کو ہمیشہ استعمال کرو یہ تو اب وہ ایکسپیرئنس جو ایز اے کمپائلر رائٹر جو ہے یا جو اچھے کمپائلرز اویلیبل ہیں ان کو دیکھ کے اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری ایپلیکیشن میں اگر ایز اے کمپلیشن ایکٹیویٹی میں نے کوئی انٹرمیڈیٹ فارم استعمال کرنی ہے یا ایک سے زیادہ تو وہ کون سی ہوگی اب ہم اپنا جو کورس ہے اس کے حوالے سے یہ ساری ڈسکشن تو نہیں کر سکتے ہم اس کو لمٹ کریں گے اور لمٹ اس طرح کریں گے کہ جو ایک ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کمپائلر بنا رہے ہیں تو اس میں ہم کیا وہ اسکیم استعمال کریں وہ ایسی ہو جو کہ جیسے ایک انڈر گریجویٹ کورس میں آپ جو ہیں وہ اس کو کر سکیں مینج کر سکیں اس میں پروگرامنگ کر سکیں لیکن ساتھ یہ بھی کہ یہ وہ چیز ہو یہ وہ فارم ہو جو کہ ٹپکلی استعمال بھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ جیسے ایک ٹول سا ہم کوئی بنا رہے ہیں ہیں جس میں جو چیزیں کر وہ جسے کہتے ہیں بہت چھوٹی سی ہے معمولی سی ہیں وہ جنرلی ایسے نہیں ہوتا تو اینی ویز ہم جو فارم استعمال کریں گے وہ ایسی ہی ہوگی جو کہ ٹپکلی استعمال ہوتی ہے لیکن ہم اب ڈسکشن کو ذرا کنسٹرین کر لیں گے تو آئیے اب ہم یہ جو آئی آر والا معاملہ ہے اس کے بارے میں گفتگو دوبارہ جاری کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو توڑا تھا I R fall into three organizational categories اب یہ وہ ٹیکسانمی ہے آئی کی جو کہ ٹپکلی آپ کو کمرشل پروجیکٹس میں یا ایسے کئی جو ٹولس ہیں جس میں کمپلیشن یا ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو یہ ملے گی کہ دیر آر تھری کیٹیگریز جس میں یہ آئی آر جو ہیں ان کو آپ گروپ کر سکتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ ہے گرافیکل یعنی کہ کوئی گرافیکل نوٹیشن استعمال ہوتی ہے آئی آر کو انکوڈ کرنے کے لیے اور وہ یہ کہ graphical I Rs encode the compiler's knowledge in a graph اب یہ کہ یہ کمپائلر نالج کیا ہے آف کورس اس میں وہ سورس کوڈ تو ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورس کوڈ کو ہم نے اسکینر سے گزارا ہے اس کو پارسر میں سے گزارا ہے ابھی اس کے ساتھ اور بڑا کچھ ہوگا اور یہ اسٹیجز جیسے جیسے چلتی جائیں گی کمپائلر کا نالج ایکچولی کچھ ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا تو یہ گرافیکل نوٹیشن جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ نالج جو ہے یہ ان کوڈ ہم کر سکتے ہیں second linear IRs resemble pseudo code for some abstract machine اصل میں اس کی ایک مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے اسمبلی لینگویج ہے یہ ایک مشین پہ ہی ایکسیکیوٹ ہوتی ہے انسٹرکشن سیٹ ہم کہتے ہیں کہ اس مشین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے تو یہ جو لینئر آئی آرس ہیں یہ ٹپکلی آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اسمبلی لینگویج میں کچھ کوڈ لکھ رہے ہیں اور یہ واقعی ایسا ہوگا لیکن وہ مشین کیا ہوگی اس کے سلسلے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ انٹیل کی ہے یا کسی اور مینوفیکچرر کی ہے یا یہ کہ اس کی ایڈریس اسپیس اتنی ہے یا ایسے وہ جو ایٹریبیوٹس ٹپکلی مشینس کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ مشین ہے اور جو تیسری فارم ہے وہ اس کو ہم ہائیبریڈ کہیں گے hybrid I combine elements of بہت گرافکل گراف آپ کو یاد ہوگا as as a data structure and I F کہ وہ دونوں اس میں آپ کو صورتیں نظر آئیں گی اور ایسا بھی آپ کو لگے گا جیسے کہ دونوں کو ہم نے کمبائن کر دیا ہے تو خیر یہ وہ ٹیکسانومی ہے یہ وہ جو آ, اس کو کیٹیگرائز کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ یہ تین ٹائپ کے آئی آرس ہیں اب ان میں سے کون سا کب کیسے کیوں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب آپ کمپائلر کی جو اسٹیجز ہیں ان میں جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ ایک فارم جو ہے وہ بہتر نظر آئے گی سے کسی دوسری فارم سے اچھا یہاں سے آپ تھوڑی سی جانی پہچانی باتیں parse trees represent source code form of the program یہ آپ سمجھ کے ہوں گے اور ایکچولی پارسٹری میں ہم نے وہ گرامر کی جو پروڈکشنز ہیں ان کے جو نان ٹرمینلس ہیں کس آرڈر میں وہ استعمال ہوئے تھے ایکچولی وہ سارا ہم نے انکوڈ کیا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ the structure of the tree corresponds to the syntax of the source code یہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم یہ ٹری بناتے تھے ایکسپلسٹلی یا امپلسٹلی تو ایکچولی اس میں ہم انکوڈ کیا چیز کر رہے تھے وہ تھا سینٹیکس یہ اب پارسٹری میں زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہم اس کی کئی مثالیں دیکھ بھی چکے ہیں اور ایکچولی بنا بھی چکے ہیں parse trees are used primarily in discussion of parsing and attribute grammar systems where they are the primary I R یہ بھی بات اب تک ہم ایکچولی اب تک جتنی ہم نے ڈسکشن کی ہے میجورٹی اس میں پارسنگ تھی اور یہ ایٹریبیوٹ گرامر والا معاملہ جو کہ ہم نے ریسنٹلی ابھی کیا ہے اس میں وہ ایڈ ہاک والی بات بھی آ گئی تھی in most other application compiler compilers use one of the more concise alternatives اچھا یہاں پہ سمپلی ایک چھوٹی سی بات کہ پارس ٹریز ہم نے اب تک استعمال کیوں کیے تھے ایک لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہماری ڈیریویشن کے سٹیپس ہیں ان کو کیپچر کر لیتا تھا کہ اس آرڈر میں یہ سارا کچھ ہوا بلکہ اس کو دیکھ کے ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹاپ ڈاؤن بھی ہم کر سکتے ہیں باٹم اپ پارسنگ ہم کر سکتے ہیں اور ان اے وے ہم مثالوں میں تو خاص طور پہ یہ ٹری بناتے تھے لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹولز ہیں یا جب ہم اس پارسر کو انکوڈ کرتے ہیں وہاں پہ ایکچولی ہم وہ ڈی ایف اے اور اس سے پھر وہ جو ہمارا پارسنگ ایکشن والا ٹیبل تھا ایل ایل تھا یا ایل آر تھا وہ ہم نے بنایا تھا البتہ اس وقت بھی یہ ساری بات تھی کہ ایکچولی پارس ٹری امپلسٹلی بن رہا ہے اور سو مچ سو کہ ہم نے ایٹریبیوٹ گرامرز والا معاملہ جو تھا وہ بھی پارس ٹری کے نوٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جب یہ نوٹ بنے گا اس کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹ لگا دو بلکہ بعض کیسز میں تو اس نوٹ کے اندر ڈیٹا اسٹرکچر ہم نے ڈال دیے جس میں کہ وہ ایٹریبیوٹس ریکارڈ ہو رہے تھے تو یہ تھا پارسر کا معاملہ لیکن وہی بات کہ جو بیک اینڈ ہے اب اس نے سنٹیکٹک انالیسز نہیں کرنے اس نے ایکچولی آپٹومائزیشن بھی کرنی ہے ایونچولی کوڈ جنریشن کرنی ہے اس ٹارگیٹ مشین کے لیے اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ پارس ٹری جو ہے اس کی یہ نہیں میں کہوں گا افادیت کم ہوگی بلکہ اس کا اب استعمال جو ہے وہ اتنا اہم نہیں رہا جتنا کہ دوسری فارم جو ہیں وہ ہمارے لیے اب زیادہ سود مند بھی ہوں گی اور ہمیں درکار ہوں گی تو آئیے اب ان کو ہم دیکھتے ہیں retains the essential structure of the parse tree but eliminates extraneous nodes. اچھا یہ مثال ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری کیا تھا لیکن شاید اس وقت اتنی بات نہیں ہوئی تھی کہ بھئی ایسا ٹری کیوں بناؤ گے اور کب بناؤ گے تو اب یہ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ جو بیک اینڈ والی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ایک لحاظ سے کچھ ایکسٹرینس نوڈز جو ہیں ایکسٹرا ایسے نوڈز ہیں ان کو ہمیں اب ساتھ رکھنا یا ٹری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو المنیٹ کر دیں گے یہاں پہ اب میں نے ایک اے ایس ٹی آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ گرافیکل آئی آرس کے سلسلے میں اے ایس ٹی بھی اب ایک گرافیکل آئی آر ہے ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے آپ پروگرامنگ لینگویج بے شک سی یا سی پلس پلس یا جاوا یا کوئی بھی سمجھ لیں کہ A equals B times minus C plus B times minus C اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یونری آپریٹر مائنس بھی موجود ہے اب اگر اس کو میں کہوں کہ ایکسپریشن گرامر لے کے پارٹس کر کے اس کا ٹری بناؤ یقیناً بنا سکتے ہیں لیکن اگر اس میں سے میں جو نوڈس ہے جس میں نان ٹرمینلز ہیں ان کو میں نکال دوں تو ایکچولی جو باقی رہ جائے گا وہ یہ ٹری اب آپ کے سامنے ہے یہ وہ ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری ہے جس میں دیکھیے کہ جو اصل بات اس ایکسپریشن میں ہے یا اس اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ ایک اسائنمنٹ ہے جو اے کو اسائن کر رہی ہے ایکسپریشن اور اس میں وہ پریسیڈنس کے حوالے سے بی ٹائمز مائنس سی اور بی ٹائمز مائنس سی جو ہے یہ کمپیوٹ ہو کے ایڈ ہو کے اور پھر اے کو اسائن ہو رہے ہیں یہ ساری باتیں موجود ہیں بیک اینڈ جو ہے اس نے فرض کرے اس کے لیے کوڈ جنریٹ کرنا ہے تو اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون سے نان ٹرمینلس وہ کون سے گرامر پروڈکشن رولس تھے جو کہ استعمال ہوئے تھے جب یہ کاروائی ہو رہی تھی اب اس کو صرف یہ انفارمیشن درکار ہے کہ کمپیوٹیشنلی یا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اسائنمنٹ کی اس میں مجھے کرنا کیا ہے اور یہ دیکھیے کہ کتنا اب کنسائز سا ٹری بھی ہے لیکن remember tree is also a graph تو یہ گراف بن گیا ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری جو کہ ایز این آئی آر ہم بنا سکتے ہیں اور یقیناً یہ ہم پارس ٹری سے بنا سکتے ہیں A S Ts have been used in many practical compiler systems اور ان کی مثالیں ذرا دیکھیے source to source systems automatic parallelization tools and pretty printing یہ ذرا تین دوبارہ دیکھ لیجئے یہ صرف تین نہیں ایکچولی کئی مثالیں ہیں لیکن ان میں سے تین جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں سے سورس ٹو سورس سسٹمز اور parallelization tools and pretty printing یہ تین جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم نے اس کورس میں فی الحال اتنی ڈسکشن نہیں کی بلکہ ایکچولی اس کورس میں ہم یہ کاروائی نہیں کر رہے البتہ چند باتیں ان کے سلسلے میں میں کہتا چلوں سورس ٹو سورس کے بارے میں تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک سی پلس پلس کا کوڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی جاوا کوڈ میں کنورٹ ہو جائے اگر دونوں لینگویجز کا آپ کو پتا ہے تو شیورلی آپ ان پٹ لے کے ایکچولی پھر کرتے یہ ہیں کہ آپ اس کا ایک پارسٹری ٹری یا اس کا syntax syntax syntax tree tree tree abstract بنا لیتے ہیں اب جو ہے اس کے اندر وہ ان کوڈ ہو گئے ہیں وہ جو جاوا یا سی پلس پلس کی نوٹیشن ہے انڈینٹیشن والی بات کلاس کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں وہ ساری باتیں اب ختم ہو چکی ہیں آپ کے پاس جب یہ انٹرنل فارم آئی تو اس سے آپ اب جو دوسری لینگویج کا کوڈ ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اور ایسے آپ کو ٹولس ملیں گے جو کہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ لازمی بات یہ ہے کہ فرض کریں ایک پرانی لینگویج ہے جس میں کوڈ لکھا تو تھا لیکن اب وہ اس کے اچھے کمپائلرز نہیں ہے یا اس سے بہتر لینگویجز آ گئی ہیں تو بجائے یہ کہ وہ سارا جو نالج تھا اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں کیوں نہ ہم اس کو کنورٹ کر دیں اور ایسی ایکٹیویٹیز اکثر ہوتی رہتی ہیں دوسری میں نے آئٹم میں جو چیز آپ کو دکھائی تھی وہ تھی پیرالائزیشن یہ اب ایک میجر ایریا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی مشینز ہوتی ہیں جس میں multiple C P U multiple memories اور پھر interconnecting network and on and on and on جیسے کہ میں نے ارض کیا it's a very large field اور اس کے لیے اسپیشل کورسز ہوتے ہیں جس میں آپ parallel algorithms parallel data structures اور یہ کمپائلرز اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کی ڈسکشن کرتے ہیں وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا سورس کوڈ جب لکھتے ہیں کسی لینگویج میں سی میں سی پلس پلس میں تو کمپائلر جو ہے وہ اس کو جب پتا ہوتا ہے کہ پیچھے لیٹ سے دو سی پی یوز ہیں یا چار سی پی یوز ہیں اور وہ شیئرڈ میموری آرکیٹیکچر ہے یا وہ میسج پیسنگ آرکیٹیکچر ہے تو اس آرکیٹیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پروگرام کو ایکچولی وہ لٹرلی چینج کر دیتا ہے فار ایگزامپل اس میں کوئی لوپ ہے جس میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ایک اٹریشن جو ہے وہ دوسری سے ٹوٹلی totally انڈیپینڈنٹ ہے یا مے بی دس چیزیں ہو رہی ہیں جیسے کہ میٹرکس ملٹیپلائی ہے اس میں ایک رو کا دوسرے کالم سے ملٹیپلائی ہونا ایک دوسری رو کا کسی اور کالم سے ملٹیپلائی ہونا یہ دونوں انڈیپینڈنٹلی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جب تک پہلی رو اور دوسرا کالم پہلا کالم ملٹیپلائی ہو جائیں دوسرا آگے ملٹیپلیکیشن والا رو اور کالم کا معاملہ نہیں ہو سکتا یقیناً آپ کر سکتے ہیں امیج پروسیسنگ کے کئی ایسے الگردمز ہیں جو کہ پیرل میں چلتے ہیں تو اینی ویز ایسے کمپائلرز آپ کو ملیں گے پری پروسیسرز بھی ان کو کہا جاتا ہے ویکٹرائزرز ایسے آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کا کوڈ ٹھیک ہے سی پلس پلس میں ہے یا فورٹرن میں ہے یا جس جس لینگویج میں بھی ہے اس میں اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں جس سے کوڈ جو ہے اس کو پیرالائز کیا جا سکے وہ پیرل میں رن کرے اب وہ پیرل مشین کیا ہے وہ اس کی اپنی ڈسکشن ہے اور ایسا میں نے خود دیکھا کیونکہ میں نے ایسے ٹولز خود استعمال کیے ہیں کرے کے اوپر اور چند ایک ایسی مشینیں تھیں جس میں کہ اگر میں اس کو اوریجنل فارم میں وداؤٹ پیرالائزیشن اگر میں چلاتا ہوں تو لیٹ سے وہ دس ملی سیکنڈ میں وہ پروگرام یا ہنڈریڈ ملی سیکنڈ میں وہ چلتا ہے اس کو جب میں نے پیرالائز کیا تو ایکچولی وہ مائکرو سیکنڈ میں چلا گیا یعنی کہ اتنی گین آپ کو ہو سکتی ہے اور یہ ٹول کر رہا ہوتا ہے یہ میں نے خود نہیں کیا میں سمپلی کمپائلر کو دیتا تھا جس میں یہ چیز بلٹ ان تھی کہ اس کوڈ کو پیرالائز کرو اسی طرح پریٹی پرنٹنگ کی مثال ہے کہ فرق کریں آپ نے کوڈ لکھا لیکن اس میں انڈینٹیشن آپ کو کچھ پسند نہیں آئی یا وہ خراب گئی یا آپ نے اتنی کٹ پیسٹ کی ہے کہ اب وہ جو انڈینٹیشن والا معاملہ ہے وہ دیکھنے میں ٹھیک نظر نہیں آ رہا تو ایک بڑی سمپل سی اسائنمنٹ ٹپکلی دی جاتی ہے مختلف کورسز میں کہ یہ کوڈ لو سے سی کا سی پلس پلس کا جاوا کا اور اس کو پریٹی پرنٹ کرو بلکہ آپ کے آئی ڈیز میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ میرا کوڈ جو ہے اس فائل کو پریٹی پرنٹ کر دو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی وہ جو ٹول ہے وہ آپ کے پروگرام کو ٹوٹلی پارٹس کرے گا کہ کمپلیشن یا سنٹیکس کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں یعنی کہ وائل جو ہیں وہ ٹھیک ہے جب وہ یہ ڈیٹرمنٹ کر لیتا ہے تو اس کی وہ ایک انٹرنل فارم بناتا ہے اور انٹرنل فارم جو ہے وہ اے ایس ٹی ہوگی کیونکہ اے ایس ٹی میں آپ کا سارا پروگرام ان کوڈ ہو جاتا ہے اس کے سارے آپریشن ہیں اب ان کو لے کے وہ دوبارہ C plus plus code generate کرے گا جس میں اب اس کو پتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر وائل ہے اس کے اندر میں بھی ایف ہے تو آٹومیٹکلی وہ انڈینٹیشن والا جو معاملہ ہے یا لائن کو ریپ کرنے والا والا معاملہ وغیرہ وغیرہ جو جتنی چیزیں ہیں جو بھی آپ ریڈی پرنٹنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو وہ سامنے رکھ کے دوبارہ آپ کا کوڈ جنریٹ کر دے گا جو کہ ہوگا بالکل ویسا ہی آپریشنلی ویسا ہی ہوگا بلکہ سنٹیکٹکلی بھی ویسا ہی ہوگا بس یہ کہ اب وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے پریٹی ہے اور ایکچولی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی پروگرامنگ کرنی ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مطلب کتنی دفعہ ہوا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ایکسٹرا کرلی بریس ہے یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ میچ کرتی ہے اور انڈینٹیشن دے کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس سے کرتی ہے یا اس سے کرتی ہے تو یہ جو ٹولس ہیں ان سے اگر آپ یہ پریٹی پرنٹ کر سکیں اپنا کوڈ تو اس سے اصل میں ایسی چیزوں میں کافی سہولت ہو جاتی ہے کہ یہ جو میرا کوڈ کا اسٹرکچر ہے وہ جو اس کی ڈیپتھ ہے میری اسٹیٹمنٹس کی وہ کیا ہے یہاں پہ بھی ایکچولی اے ایس ٹی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آپ جو ٹول بنائیں وہ ان پٹ لے اے ایس ٹی بنائیں اور اسے دوبارہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کر دے A S T is more concise than a tree it faithfully structure of the original source code اب یہ دیکھیے کہ سینٹیکس اسٹرکچر سب کچھ جو ہے وہ اس میں رہے گا consider A S T for یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اسٹیٹمنٹ ایکس ٹائم ایکسپریشن ہے X X times times two two plus plus Y یہ مطلب ہم ایکسپریشن اس طرح کے دیکھ چکے ہیں اب اس کا اے ایس ٹی دیکھیں پارسٹری نہیں وہ یہ ہے اب یہ کیسے بنے تھا وہ ٹھیک ہے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ پارسٹری تھا یا اس ایکٹیویٹی کے دوران ہم نے یہ اے ایس ٹی بنا لیا تھا بلکہ وہ جو ریکرسو ڈسینٹ پارسل آپ نے بنایا بھی تھا یا جس کو استعمال کیا تھا اس میں ہم ایکچولی اے ایس ٹی بنا رہے تھے کیونکہ بعد میں ہم اس کو ایویلویٹ کر سکتے تھے یہاں پہ آپ ٹاپ لیول پلس ہے اور پلس جو ہے وہ دو ٹرمز کو ملٹیپلائی آئی مین ایڈ کرتا ہے اور وہ دو ٹرمز جو ہیں وہ پھر ایکس ٹائمس ٹو ہے اور یہ X times two times Y یہ اسٹرکچر دیکھ کے آپ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ہم ٹری میں اے ایس ٹی میں ایسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں A S T contains two distinct copies یہ بھی ذرا دیکھیے یہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ایکس ٹائمس ٹو ہے میری جو ایکسپریشن اسٹیٹمنٹ تھی اس میں ہاں یہ دو دفعہ تھا اور یہاں پہ دیکھیے ٹری میں بھی یہ دو دفعہ آ گیا اچھا ابھی میں نے بات کی تھی کہ یہ کنسائسنیس ہے اے ایس ٹی میں تو ایکچولی یہاں پہ اب ایک اور اپرچونیٹی ابھی ہمیں نظر آئی کہ جب ہمیں یہ ایکسپریشن کے اندر یہ دو حصے جو ہیں اصل میں لگ رہا ہے کہ ایکچولی یہ تو ہیں ایک ہی X times two X times two یہ دو دفعہ کیوں ٹری میں آ گیا ہے تو اس بنا پہ directed acyclic graph DAG is a contraction of the A S T that avoid duplication اور وہ میں اب اگر آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں if the value of x does not change between uses of x times 2, the compiler can generate code that evaluates the subtree once, یہ جو times x2 والا subtree ہے, and uses the result twice. ذرا اس کو دوبارہ دیکھیے کہ اب یہ اصل میں ٹری بھی نہیں رہا میں نے اب ایک لحاظ سے دو باتیں کر دی کہ اے ایس ٹی پہ پہنچے اس کو میں نے کہا وہ گرافیکل آیا ہے بلکہ اس میں ایک آبزرویشن کے ذریعے میں نے اس کو اور کنسائز کر دیا اور اس کنٹریکشن کی وجہ سے اصل میں اب وہ ٹری بھی نہیں رہا وہ ایک گراف بن گیا ہے بلکہ جو میں نے کہا ابھی کہ وہ ڈائریکٹڈ اے سکلک گراف ہے ڈیگ جو ہے یہ ایک اور آئی آر ہے گرافیکل آئی آر ہے بلکہ اس کا استعمال اصل میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ آپٹمائزیشن سٹیج میں خاص طور پہ بہت ہوتا ہے کیونکہ اگر میں یہ گراف بنا پاؤں تو آپ کو یاد ہوگا الگریدمس میں یا بقیہ کورسز میں کئی جو گراف الگریدمس ہیں اب ہم ان کو ایکچولی استعمال کر سکتے ہیں اور یقیناً ایسا ہوتا ہے اور یہ بات میں نے شروع میں ہی کہی تھی کہ جو اس کی بیک اینڈ والی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹپکلی الگریدمس جو ہیں وہ ایکچولی این پی کمپلیٹ ہیں اور ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو کافی وہ جو گراف الگریدمس جو آپ کو پتا ہے کہ وہ این پی کمپلیٹ ہے وہ اب یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اور وہ کیوں استعمال ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ جو ریپرزینٹیشن ہے وہ ایکچولی گرافیکل بنا دی یعنی کہ ہمارا جو سورس کوڈ تھا اوریجنلی جس کو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اب انٹرنل فارم اس کی ایکچولی ڈیگ بن گیا ہے اور اس ڈیگ کے ساتھ یہ جو ابھی میں نے ایکٹیویٹی آپ کو دکھائی ہے اس کو کہتے ہیں کامن سب ایکسپریشن ایکسپریشنشن کہ ایکس ٹائمس ٹو جو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے چھوٹا سے جو کہ دو دفعہ آ رہا ہے ایک ہی ایکسپریشن میں تو کیوں نہ کمپائلر یہ کرے کہ ٹو ٹائمس ایکس کو ایک دفعہ کمپیوٹ کر کے کہیں اسٹور کر لے سے کسی ٹیمپرری میں اور اس کو دوبارہ استعمال کرے جب اس کو چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اسی ایکسپریشن میں فرض کریں ایک فنکشن کال ہے کہ X times two times some function جس کو آپ ایکس ایکس بھجوائیں times times times two Y ذرا ذہن میں لائیے میں نے لکھی نہیں اسٹیٹمنٹ ذرا سوچیے کہ اسی ایکسپریشن میں بالکل درمیان میں ایکس ٹائمس ٹو جو پہلے ہے اور ایکس ٹائمس ٹو جو بعد میں ہے اس میں درمیان میں ایک فنکشن کال آ جاتی ہے تو اگر ایسا ہوا کہ ایکس ٹائم ٹو آپ نے کمپیوٹ کیا فنکشن کال کی جس نے ایکس کو چینج کر دیا اور پھر ایکس ٹائم ٹو پہ آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے میں نے رکھا تھا اس کو میں استعمال کروں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا کیونکہ فنکشن نے ایکس کی ویلو چینج کر دی ہوگی اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کمپائلر آپٹومائزیشن اصل میں یہ آپٹومائزیشن والی بات ہے اگر آپ نے یہ کبھی سوچا تھا کہ آپٹومائزیشن میں ہم کریں گے کیا تو یہ اب وہ باتیں ہیں کہ کس طرح ہم ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری میں کامن سب ایکسپریشن ڈھونڈتے ہیں اگر ہمیں مل جائیں تو ہم دیکھیں کس طرح اس کے نوڈ جو لنک تھا اس کو میں نے ٹری سے ہٹا کے ایکچولی اس کو اب گراف بنا دیا اور وہ ڈائریکٹڈ اے سکلک گراف ہے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ سائیکلز اگر ہوں تو پھر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے کافی گراف گرافرتمس میں تو یہ اب ایک نئی فارم ہے ڈیگ اور یہ ڈیگ جو جیسے میں نے ارض کیا بہت استعمال ہوتے ہیں خاص طور پہ بیک اینڈ میں آپٹومائزیشن میں تو یہ ایک میجر ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ آئی آر کے لیے استعمال ہوتا ہے خیر ابھی ہم ڈسکشن مختلف آئی آرس کی کر رہے ہیں اور یہ بات ہماری چل رہی ہے گرافیکل آئی آرس کی The task of building AST fits neatly into an ad hoc اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ فرض کریں میں نے یہ بنانا ہے تو اگر میں یہ جو میری ایٹریبیوٹ گرامر اور وہ جو ساری باتیں ہم نے کی تھیں اگر اس طرح میں نے یہ بنانا ہے تو پھر کیا ہوگا تو یہ جو سنٹیکس ڈائریکٹڈ اسکیم ہم استعمال کر چکے ہیں یاک میں ہم نے اس کو ڈال دیا تھا جو کہ ایڈ ہاک ہے تو ایکچولی اسی کا سہارا لے کے ہم یہ اے ایس ٹی بنوا سکتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں نہیں A S T available for creating یہ تو سمپل سی میں یا سی پلس پلس میں یا جس میں بھی آپ کمپائلر بنا رہے ہیں اور اگر یک ہے تو یک کے اندر ٹھیک ہے آپ سی یا سی پلس پلس کی یہ روٹینس لکھتے ہیں جو کہ ایک ٹری نوڈ یعنی کہ وہ ٹری نوڈ کوئی ڈیٹا اسٹرکچر ہے کوئی کلاس ہے آپ بے شک اپنے جو پرانے ٹری اسٹرکچر کے جو معاملات تھے کلاسز ہم نے بنائی تھیں وہ ساری آپ سامنے لے آئیں کہ میرے پاس روٹینز ہیں جو کہ میں اگر ڈیٹا دوں تو مجھے ایک ٹری نوٹ بنا دیتا ہے لائکلی اس کا پوائنٹر دے گا اور اسی طرح میک لیف میک لیف جو ہے وہ سنگل چائلڈ نوٹ بنائے گا یا سنگل نوٹ بنائے گا جو لیف نوٹ ہوگا اور میک نوٹ جو ہے وہ جنرلی یا یہ سنگل چائلڈ یا بائنری نوٹ بنائے گا یا مے بی اس سے زیادہ تو یہ کہ میرے پاس یہ دو روٹینز اویلیبل ہیں اب ذرا آئیے میں آپ کو یہ سمیٹک رولز جس کو میں کہہ رہا ہوں سنٹیکس ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کہہ لیجیے یا ایڈ ہاک اسکیم کہہ لیجیے کہ کس طرح جو ہماری گرامر ہے وہ ڈرائیو کرے گی یہ ٹری بنانا اس میں فرض کریں میرے پاس یہ گرامر پروڈکشن ہے E goes to E one plus E two یاد ہے جب میں نے یک کی مثال دی تھی تو کس طرح وہاں پہ میں دکھاتا تھا کہ جب ہمارے پاس دو ایز ہیں تو ان کو پلس کو لے کے میں جب اس سے ریڈیوس کرتا ہوں تو میرے پاس ایک نیا ٹری نوڈ بنتا ہے جس کی لیفٹ اور رائٹ جو ہیں وہ ای e ون اور ای ٹو ہے اور درمیان میں پلس اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ سیمینٹک رول جو ہے یہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ دیکھیے سنٹیکس ڈائریکٹڈ کیسے کہ میں نے یہ سنپٹ جو ہے ایک لحاظ سے اس پروڈکشن کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ای ڈاٹ این پوائنٹر اب یہ نوٹیشن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہم ان گرامر سمبلز یعنی کہ ای e کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور دوسری وہی بات جب میں نے ایٹریبیوٹ گرامرس کی بات کی تھی کہ یہ جو سبسکرپٹ ہے ون ٹو ان کا سمپلی مقصد ہے کلیریفیکیشن کہ میں کس ای e کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اب یہ کلیئر ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ پہ ای e ہے اس کے این پوائنٹر جو ایٹریبیوٹ uh, ہے اس کو اسائن کرو کیا اب پی ٹی آر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پوائنٹر ہے این کا مطلب نوڈ پوائنٹر اور یہ جو میک نوڈ ہے یہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ فنکشن ہے جس کو ہم دیکھیے ایک آپریٹر پلس بھیج رہے ہیں اور اس کو ہم دو N pointer N P T R بھجوا رہے ہیں ای e ون کا اور ای e ٹو کا یہ اٹ سیلف سب ٹریز ہوں گے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ دونوں پوائنٹرس کو لے کے ایک نیا نوڈ بنائے گا جس کے لیٹ سے یہ دو چلڈرن بن جائیں گے اگر بائنڈری ہے تو لیٹ سے لیفٹ رائٹ اور پلس جو ہے وہ ان کا وہ جوائننگ نوڈ سا ہوگا جس کا پوائنٹر اب آپ کو واپس ملے گا اور یہ اب ای این پوائنٹر میں ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا اسی طرح یہ بقیہ کاروائی بڑی آسان ہے کہ E one times E two میں ہم پھر وہی call E pointer N pointer equal میں ایک نوڈ اس دفعہ دیکھیے آپریٹر جو ہے وہ میں نے ملٹیپیکیشن بھجوایا بقیہ کاروائی وہی ہے کہ میرے لیے ایک نیا سب ٹری سا بناؤ جس میں یہ اسٹار جو ہے ملٹیپیکیشن یہ ایک نوڈ میں ہوگا اور اس کے لیفٹ اور رائٹ کہہ لیں یا دو چلڈرن جو ہیں وہ ای e ون اور ای e ٹو ہوں گے جو کہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور یہ نوٹ جو بنے اس کا پوائنٹر مجھے دے دو جو کہ میں لیفٹ ہینڈ پہ جو سمبل ہے ای اس کے این پوائنٹر ایٹریبیوٹ کو میں اسائن کر دوں گا آگے گئے مائنس ای ون تو یہاں پہ سمپلی ایک سنگل میک نوڈ میں کال کر رہا ہوں ای e ون کے ساتھ اور یہاں پہ آپ اگر کہیں کہ یہ میک نوڈ پہلے تو تین آرگیومنٹس لے رہی تھی یہاں پہ دو آرگیومنٹس ہے تو یہ دیکھ کے آپ آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں میں سی پلس پلس میں فنکشنس کو اس طرح اوور لوڈ کر سکتا ہوں کہ کبھی وہ تین آرگیومنٹس لیتی ہیں کبھی وہ دو لیتی ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں یہ میں وہی فنکشن نیم استعمال کر رہا ہوں لیکن اس دفعہ دیکھیے کہ اس کو میں نے آپریٹر یونری مائنس بھیجا اور ای ون پوائنٹر جو ہے وہ آف کورس اس سنگل ٹری کا پوائنٹر ہے جو کہ اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ای e جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا آگے چلے اگر پرنتسیز میں ہے تو یہاں سمپل کاپی ہے کیونکہ پرنتسیز سمپلی یا گروپنگ کے لیے ہیں اور ای گوز ٹو نم جو ہے یہ اب وہ ہے جس کیس میں میرے پاس ایکچولی فزیکلی وہ جو ٹوکن آیا تھا نمبر اس کے لیے میں اب وہ لیف نوڈ یہ بھی میں نے مثال میں یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ کس طرح جب میں ٹوکن لیتا ہوں اس کا میں ایک لیف نوٹ بناتا ہوں جس میں اس نمبر کی میں ویلیو ایکچوئل ویلیو یہ نم ڈیٹ ویل جو ہے یہ نم جو سمبل ہے اس کا ایک ایٹریبیوٹ ویل ہے اور یہ اب کون کمپیوٹ کرے گا میرا خیال میں اگر اسکینر ہمارے لیے یہ بھی کر دے کہ بھائی اس نے نمبر جو ان پٹ سے اٹھایا ہے اس فزیکل کیریکٹر اسٹرنگ جس میں let's say two three four ہیں ایکچوئل کیریکٹرز ہیں اس کی انٹر جو ویلو ٹو ہنڈریڈ ہے وہ بھی اس نام کے ساتھ لگا دے تو اس کو لے کے اب ہم ایک لیف نوٹ بنائیں گے جس کو ہم ای ڈاٹ این پوائنٹر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیں گے اچھا اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ساری کاروائی اگر میں یک کے نوٹیشن یعنی یک کی جو نوٹیشن ہم نے ابھی دیکھی تھی اس میں کروں تو پھر کیا ہوگا اور یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ سمپلی میں وہ ڈالر ڈالر اب یہ وہ سنپٹس اگر میں گرامر میں اپنی جو ہوتی ہے جو میں یکس کو دوں گا اس فائل میں ان کو سمپلی میں کرلی بریسز میں ڈال دوں تو یہ کوڈ سنپٹس ہیں یہ actual C plus plus code ہو سکتا ہے کہ dollar dollar dot N P T R equal make node plus اب دیکھیے dollar one dot N P T R اور ڈالر تھری اب یہ تھری کیوں ہے کیونکہ ای e ٹو جو ہے وہ اصل میں گرامر سمبلس کے حوالے سے تیسرا سمبل ہے on the right hand side plus of course جو اس کا آپریٹر ہے بکیا اگر آپ دیکھیں تو آسان ہے کہ وہاں پہ سمپلی ملٹیپیکیشن آ گئی dollar one N pointer dollar three N pointer کی اور ڈالر ڈالر کو میں نے اسائن کر دیا یہ سارے آپ دیکھیے سنتھسائزڈ ایٹریبیوٹس ہیں اس میں کیونکہ میں لیفٹ ہینڈ سمبل سے کچھ نہیں لے رہا میں جو رائٹ ہینڈ پہ سمبلس ہیں انہی کو استعمال کر کے لیفٹ ہینڈ کو اسائن کر رہا ہوں تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو انہیریٹیڈ اور سنتھسائز ایٹریبیوٹس والی بات ہے وہ بھی ساتھ ساتھ یہاں پہ چل رہی ہے بقیہ کاروائی آسان dollar dollar N pointer dollar one N pointer کو میں نگیٹ کر کے بنا لوں گا اسی طرح ڈالر یا ای e ون جو ہے اس کو سمپلی میں ڈالر ڈالر اینڈ پوائنٹر کو اسائن کر دیتا ہوں اور فائنلی یہ کہ یہ جو لیف نوٹ میں نے بنایا تھا اس میں اب یہ دیکھیے کہ ڈالر ون جو ہے یہ سمپلی نم جو ہے اس کی جو ایکچوئل ویل جو کہ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر اسکینر ہمارے لیے کمپیوٹ کر کے ہمیں دے دے تو کوئی حرج نہیں اور ٹپکلی اسکینر ایسی کاروائی کر سکتے ہیں البتہ جو ٹری کے اندر اے ایس ٹی میں جو نوٹ بنانا ہے لیف نوٹ کا معاملہ وہ دیکھیے کہ یہ پارسر کر رہا ہے اور اس کا سنٹیکس اس چیز کو ڈرائیو کر رہا ہے یہ وہ آپ کوڈ سنپٹس ہیں یہ تھی گرافیکل آئی آرس کی تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں کیا اور تھوڑی سی مثال دیکھ لی کہ اگر ہم اس میں سے اے ایس ٹی اگر بنوانا چاہیں تو کیسے بنے گا یعنی کہ فزیکلی اگر ہم نے کمپائلر میں کوئی گرافیکل آئی آر بنانی ہے تو وہ کیسے بنے گی اچھا یہ جو ڈیگ والا معاملہ تھا اس کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ ٹپکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ اے ایس ٹی بناتے ہیں اور اے ایس ٹی ادھر بناتے ہوئے یا اس جب یہ ایکٹیویٹی ختم ہوئی اور آپ وہ بیک اینڈ کا بکیا حصہ آپٹومائزر والا اگر آ جاتا ہے تو وہ اے ایس ٹی میں دیکھ کے اس کو ٹریورس کر کے پھر یہ اپرچونیٹیز ڈھونڈتا ہے یہ کامن سب ایکسپریشنز اور اس قسم کی چیزیں اگر وہ اس کو نظر آتی ہیں تو وہ اے ایس ٹی میں فزیکلی یہ لنکس کو چینج کر کے اس کو ڈیگ بنا دے گا اور پھر وہ ڈیگ جو ہے وہ آگے چلتا جائے گا اور پھر ٹھیک ہے بقیہ اسٹیجز جو ہیں اس ڈیگ پہ آپریٹ کریں گی اور مے بی اس میں اور انفارمیشن آنی شروع ہو جائے گی خیر یہ تو تھے گرافیکل آئی آرس اس کے علاوہ جو میں نے بات کی تھی کہ لینئر آئی آرس بھی ہیں ہائیبریڈ بھی ہیں تو آئیے اب جو لینئر آئی آرس والی بات ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے ہم بات کریں اور ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ جو ہم کاروائی کر رہے ہیں اس کورس میں پروجیکٹ کے حوالے سے خاص طور پہ وہ یہ لینئر آئی آر کو لے کے چلے گی we will use another I R call three address code for actual code generation اب یہ اصل میں بات ہم نے بالکل کورس کے آخر تک لے گئے کہ ہم جو آئی آر ہم اس کورس میں استعمال کریں گے بلکہ پروجیکٹ میں استعمال کریں گے وہ ہوگی تھری ایڈریس کوڈ یہ لینئر فارم ایک ہے اور اس کو ہم اصل میں بعد میں کوڈ جنریشن میں بھی استعمال کریں گے ایک تو انٹرمیڈیٹ کوڈ جو جنریٹ ہوگا اور اس سے فائنلی جو اسمبلی کوڈ جنریٹ ہوگا the semantic rules for generating three address code for common programming language constructs are similar to those of A S T یہاں پہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ابھی آپ دیکھیں گے کیا ہے اس کو کیسے جنریٹ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم بالکل یہ ایڈ ہاک اسکیم استعمال کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اف ایل کنٹرول فلوس جو آپ کی اسائنمنٹ ہوتی ہے جنرلی یہ دو ہی ہیں مطلب آپ کے پاس کنٹرول اسٹیٹمنٹس ہیں یا اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے انہیں کو آپ گروپ کر کے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں یہ جو کانسٹرکٹس ہیں ٹپیکل ان کے لیے سیمیٹک رولس جو ہیں دے آر ویری سملر جو ابھی آپ کو دیکھیں مقصد یہ کہ ہم سمپل ایڈ ہاک رولس کے ذریعے ہم یہ تھری ایڈریس کوڈ بنا پائیں گے تو آئیے آپ اس طرف چلتے ہیں the alternative to graphical I R is a linear I R واپس ڈسکشن کے یہ اصل میں اب بات آئی کی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم تھری ایڈریس کوڈ استعمال کریں گے لیکن فارم اس کی لینئر آئی آر کی ہے an assembly language program form of a linear code یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے کہ اگر آپ کا کمپائلر اسمبلی لینگویج بناتا ہے تو ایکچولی وہ لینئر کوڈ ہے it consists of a sequence of instructions ذرا تینوں باتوں کو دیکھ لیجئے لینئر آئی آر آلٹرنیٹو ہے فائن یہ ہم نے شروع میں کہا تھا an assembly language program is a form of a linear code یعنی کہ لینئر آئی آر جو ہے assembly language is a form کیونکہ it consists of a sequence of instruction that execute in order of appearance اب ذرا اسمبلی لینگویج جس کو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اس میں آپ کوڈنگ بھی کر چکے ہیں اس کے بارے میں سوچئے کہ ایز اے ریپرزینٹیشن وہ کیسے آپ کا سی یا سی پلس پلس کا جو کوڈ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس میں جو انسٹرکشن وہ بھی ون بائی ون ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں and they are executed in the sequence they اور وہ سیکوینس کیا ہے لینئر ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جمپ انسٹرکشن ہوتی ہیں جس سے آپ کوڈ میں نیچے یا اوپر چلے جاتے ہیں لیکن ایک دفعہ وہاں پہنچ کے آپ پھر لینئر آرڈر میں چلے جاتے ہیں ایک اور فارم یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پیرل ایکسیکیوشن شروع ہو جائے اب وہاں پہ جو آئی آر ہے وہ اس میں یہ پیرل کانسٹرکٹس ہوں گے کہ پیرل ڈو یا پیرل ایکسیکیوٹ کرو ان ساروں کو اور ایسی فارمز بھی ہیں لیکن اسمبلی لینگویج جو ہے ٹپکلی جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کامن پروگرامنگ لینگویجز میں خاص طور پہ single C P U machines پہ وہ ٹپکلی لینئر ہوتی ہے اور اس کی ایکسیکیوشن بھی لینئر ہوتی ہے ہاں اس میں ضرور جمپس ہیں جس سے آپ یہ لینئر جو نیچے ٹاپ ڈاؤن ہے اس کو بریک کر کے یا آگے چلے جاتے ہیں یا پیچھے آ جاتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا ایک دفعہ جہاں آپ پہنچتے ہیں وہاں سے پھر سیکوینشلی جو ہے وہ آپ انسٹرکشن کو لاتے ہیں اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اور پھر وہی سائیکل سارا چل پڑتا ہے تو اسمبلی لینگویج جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے ایک آئی آر ہے ایک انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے اور یہاں وہی بات کہ یہ جو ریپرزینٹیشن ہے یہ اب ٹارگیٹ مشین کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اسمبلی لینگویج جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں آپ فوراً کہتے ہیں یہ کس مشین کا انسٹرکشن سیٹ ہے تو اگر آپ اپنی ایکٹیویٹی جو بھی آپ کر رہے ہیں پارسنگ اور اس کے بعد آپٹومائزیشن اینڈ سو آن اس کے بعد اگر اسمبلی لینگویج باہر آنی شروع ہو گئی تو ایک تو آپ نے ریپرزینٹیشن بنا لی بلکہ یہ کہ وہ والی بات کہ آپ نے ٹارگیٹ مشین کے قریب جو چیز ہے اس کے انسٹرکشن سیٹ کے قریب جو چیز ہے وہ جنریٹ کرنی شروع کر دی لیکن یہ کہ یہ لینئر آیا ہے ورسز گرافیکل دیکھیے گرافیکل یا ٹری ہو یا پورا گراف ہو وہ لینئر نہیں ہوتا ہاں وہ جو ٹاپولوجیکل سارٹ والی بات تھی کہ لینئر آرڈر میں کسی طرح اس کو ایکسیکیوٹ کرنا وہ علیحدہ بات ہے گراف جو ہے وہ لینئر ڈیٹا اسٹرکچر ہی نہیں ہے tree is not a linear data structure and so is a graph linked list linear ہے tree is not assembly language جو ہے وہ ایک لینئر آرڈر میں اسٹیٹمنٹس ہیں with jumps. Well, that's fine. But it's a linear order. Two linear IRs used in modern compilers are stack machine code and three-year address code. یہ اب میں نے بات کی تھی تھری ایڈریس کوڈ کی کہ یہ ہم استعمال کریں گے لیکن یہاں میں ایک اور کا حوالہ دیتا چلوں ابھی تھوڑی دیر میں ایک دو مثالیں دوں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سٹیک مشین اصل میں کیا ہے سٹیک آپ جانتے ہیں کیا ہے لیکن یہ سٹیک مشین کوڈ کیا ہے اور اسی طرح پھر تھری ایڈریس کوڈ جو ہے جو کہ ہم خود استعمال کریں گے لیکن کہ آج کل کے کمپائلرز میں ایکچولی یہ دو پاپولر لینئر آئی آرز ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں ان کی مثال کچھ یوں کہ اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ لوں ایکسپریشن لوں X minus two times Y تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر فرض کرے میری جو مشین ہے اس میں کوئی اسٹیک ہے ایکچولی ہارڈ ویئر اسٹیک ہے جس میں میں آپرینٹس کو پش اور پاپ کر سکتا ہوں ایون اس میں سواپ بھی اویلیبل ہے کہ ٹاپ کے ٹو ایلیمنٹس کو میں سواپ کر سکتا ہوں ایسی ایکچولی مشینیں ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی فیملیئر مشین ہے کہ اس کیس میں اگر میں نے مشین کوڈ جنریٹ کرنا ہو اس مشین کے لیے تو وہ کیا ہوگا push two push Y multiply push X subtract اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے اس کو میں نے کیو ٹو کو پہلے پش کیا پھر وائی کو کیا پھر اس کو ملٹیپلائی کیا اور پھر فائنلی ایکس سبٹریکٹ کیا لیکن جو اصل چیز دیکھنے والی ہے کہ جو مشین انسٹرکشن میں نے بنائی ہیں جو اس مشین پہ اگر میں چاہوں تو ایکسیکیوٹ بھی کر سکتا ہوں وہ اس آرڈر میں ہیں اور یہ اب ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے اور شیورلی جو میری original statement X minus two times Y تھی اس میں کوئی پش پاپ والی بات نہیں بلکہ یہ جو پریسیڈنس ہے اس کو بھی دیکھیے میں نے کیسے انکوڈ کر دیا کہ ٹو اور وائی کو پہلے پش کیا ملٹیپلائی کیا پھر پش ایکس کر کے سبٹریکٹ کیا ہے جو تھری ایڈریس کوڈ ہم استعمال کریں گے اس کی فارم کچھ ایسے ہوگی کہ ٹی ون میں ہم ٹو کو ڈالیں گے ٹی ٹو میں ہم وائی کو ڈالیں گے جو بھی ایکچوئل اس کی ویلیو ہے اس کے بعد ٹی تھری جو ہے اس میں T one multiply by T two جو ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے ہم ٹی تھری میں ڈال دیں گے یہ ایرو جو ہے سمجھیں یہ میمری اسٹوریج ہے کہ ملٹی پلائی کرو T one times T two اگر آپ مشین آپریشن سوچ رہے ہیں تو یہ دو آپرینٹس کو ملٹی پلائی کر کے ریزلٹ جو ہے ٹی تھری میں اسٹور کرنا ہے یہ ایرو کا مطلب اسینشلی میمری ٹرانسفر ہے کہ ایک رجسٹر سے یہ میمری میں ڈال دو یا میموری ٹو میمری ٹرانسفر کر دو جیسے کہ یہ ٹی فور ایکولس ایکس ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکس کے کانٹینٹ جو ہے وہ ٹی فور میں ڈال دو اور فائنلی ٹی فائیو جو ہے اس میں T four minus T one اس کو ڈال دو اب یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹی ون جو ہے یہ پرسائسلی میموری لوکیشنز ہیں یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ رجسٹرز ہوں گے اور موسٹ لائکلی یہ رجسٹرز ہوں گے کیونکہ آپ کمپٹیشن جو ہیں وہ رجسٹر بیسڈ ہی کرتے ہیں کیونکہ رجسٹرز تیز ہیں یہاں پہ اب یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے یہ آپ کے سامنے ہے لیکن ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ یہ تھری ایڈریس کیوں ہے لیکن اگر آپ اس میں یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں ٹی تھری ٹو یا آخری دیکھیں T five times get four minus تو اس میں دیکھیے تین ایڈریسز ہیں تین آپرینٹس ہیں ایکچولی دو آپرینٹس اور ایک ریزلٹ ہے تو یہ وہ تین ایڈریسز ہیں جو کہ میموری لوکیشن ہو سکتی ہیں رجسٹر ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک آپرینٹ ہے تو تھری ایڈریس کوڈ آپ بعد میں دیکھیں گے ایکچولی یہی ہے کہ آپ کے پاس چار چیزیں ہوں گی ایک آپریٹر ہوگا دو آپرینٹس ہوں گے اور ایک ریزلٹ لوکیشن ہوگی اس بنا پہ اس کو تھری ایڈریس کہا جاتا ہے کہ تین ایڈریسز انوالوڈ ہیں یا تھری سے کم اور ایونچولی ریزلٹ جو ہے وہ کہیں آپ اسٹور کرتے ہیں بیچ میں ایک آپریشن ہے جو کہ اب ایونچولی وہ مشین انسٹرکشن بن جائے گی ملٹیپلائی یا ایڈ یا سبٹریپ یا ڈیوائڈ تو یہ وہ دو فارمس ہیں جو کہ پاپولر ہیں اور یہ آپ کو کافی جو آج کل کے کمپائلرز ہیں ان میں ملیں گی ذرا ان کی مثالیں بھی دیکھ لیجئے کہ the stack machine code is sometimes code ایک لحاظ سے ایک آپ پش کرتے ہیں اور it the of an stack اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے آپرینٹس ہیں وہی اسٹیک میں پش ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی آپریٹر آتا ہے آپ اسٹیک سے آپرینٹس کو پاپ کر کے وہ آپریشن کر کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ واپس اسٹیک کے اوپر پش کر دیتے ہیں یہ وہ اسٹیک مشین کوڈ ہے اور اگر میں کہوں کہ آپ ایک کیلکولیٹر بنائیں جو کہ ایکسپریشنس کو ایویلویٹ کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹا اسٹرکچر میں کس طرح ہم انفکس سے پوسٹ فکس بناتے تھے اور پھر پوسٹ فکس کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے تھے تو ہم نے اسٹیک کو استعمال کیا تھا وہاں پہ پرسائسلی یہ ہوتا تھا most operation take the operands from the stack and push result back on the stack یہ اگر آپ وہ ڈیٹا اسٹرکچر والی مثال یاد کریں تو بالکل یہ وہی کاروائی ہے and the stack machine code is compact eliminates many names from IR and this shrinks the program in IR form اب جو دو باتیں بکیا میں نے لکھی ہیں ان کو دیکھ لیجیے کہ the stack machine is compact it eliminates many names the program یہ کمپیکٹ نیس والی بات بھی ذرا اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن دیکھ لیجیے وہ یہ کہ جب میرے پاس ایکسپریشن تھا اس میں میں نے آپرینس کو جب میرے پاس وہ آئے ان کی ویلو میں نے لی میں نے اسٹیک پہ پوش کر دی پھر جب مجھے ایک آپریٹر کے لیے دو آپرینٹ اسٹیک میں ملے ان دونوں کو میں نے پاپ کیا اس کا ریزلٹ کمپیوٹ کر کے واپس اسٹیک میں ڈال دیا اب یہاں پہ یہ ضرور ہوا کہ وہ جو پہلی ویلیوز میں نے پاپ کی تھیں اب وہ تو گئیں کیونکہ اس کا ریزلٹ میں نے پش کر دیا لیکن مجھے کوئی ایز اف ٹیمپرریز یا ایسے ویریبلز نہیں بنانے پڑے جس میں میں وہ ٹیمپرری ریزلٹ کو اسٹور کروں ہوا یہ کہ جیسے جیسے آپریشنز آ رہے ہیں میں آپرینٹس کو نکالتا ہوں آپریٹ کرتا ہوں واپس ریزلٹ ڈال دیتا ہوں بڑا سمپل سا کمپیکٹ سا کوڈ ہے اور بڑا سمپل سا ڈیٹا اسٹرکچر میں استعمال کر رہا ہوں تھری ایڈریس کوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی بڑے بڑے ایکسپریشن آئیں گے جس میں بہت ساری ٹرمس ہیں تو بے تحاشا ٹیمپرریز آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ تھری ایڈریس کوڈ میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ایک وقت میں ایک آپریشن یہ نہیں کہ وہ سائملٹینسلی ملٹیپلائی ڈیوائڈ یہ سارا کچھ سارا کرو نہیں پہلے یہ کرو پھر یہ کرو جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے ملٹیپلائی کرو پھر سبٹریکٹ کرو اس خاطر وہ جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں یعنی کہ ملٹیپیکیشن کرنے کے نتیجے میں جو ریزلٹ آئے گا وہ کہاں جائے اب وہ اسٹیک تو ہے نہیں ہے اس کو ٹپکلی آپ کسی ٹیمپرری میں ڈال دیں گے یا کسی رجسٹر میں ڈال دیں گے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اگر رجسٹر اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں پھر واقعی آپ کو میموری لوکیشن میں ڈالنا پڑے گا اور ایونچلی کمپائلرس کو ایسا کرنا پڑتا ہے اگر وہ نان اسٹیک بیسڈ مشینس ہوں لیکن اگر اسٹیک مشین ہے تو کوڈ جو ہے بڑا سمپل کمپیکٹ ہے اور اس میں یہ ٹیمپرری والا معاملہ جو ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آتی all results and arguments are transitory unless explicitly move to memory اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب دو آپرینٹس کو آپ نے پاپ کر کے اس کا ریزلٹ کمپیوٹ کر لیا اور ریزلٹ کو واپس پوش کیا تو وہ آپرینٹس جو اسٹیک میں تھے وہ کہاں گئے جو کہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس تھے بائی دا وے یہ وہ نہیں ہے جو کہ اوریجنلی ایکس اور وائی میں تھے یہ اب جو کمپیوٹیشن کے اندر وہ جو سب ایکسپریشنز ہیں ان کی ویلیوز ہیں وہ کہاں گئیں تو یہ جو ٹرانزٹوری والی بات ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیک میں آئی تھی اور پھر گئی اب اگر آپ نے ان کو بچانا ہے فور سم ریزن جیسے وہ کامن سب ایکسپریشن والی بات تھی کہ اگر وہ کاروائی آپ نے کرنی ہے وہ جو یاد ہے اے ایس ٹی میں ہم نے کامن سب ایکسپریشن ڈھونڈ کے کہا تھا کہ بھائی ایک نوٹ جو ہے وہ دوبارہ اپیئر ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو ایک پوائنٹر کو ادھر شفٹ کر دیں جس کی بنا پہ وہ ڈیک بن گیا تھا اب اگر ایسی بات ہے کہ آپ کو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس چاہیے may be at a later stage تو پھر یہ اسٹیک والا معاملہ جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ جو انٹرمیڈیٹ آپرینس ہیں ان کو میموری میں کہیں سیو کرنا پڑے گا جو بعد میں آپ اس کو ریکال کر لیں اسٹیک ادروائز سب کچھ چیزیں اڑتی جائیں گی stack machine code is simple to generate and execute میرے خیال میں یہ اب کاروائی آپ کے سامنے ہے کہ سمپل بھی ہے اور اس کو ایکسیکیوٹ کرنا تو سمپل اسٹیک پش پاپ والا معاملہ ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اسٹیک کے ٹاپ ایلیمنٹس کو سواپ بھی کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے ایک ایکسٹرا آپریشن آپ اسٹیک کا بنا لیں جو کہ ٹاپ ایلیمنٹس جو دو ہیں ان کو سواپ کرے گا اب یہ کیوں ہے یہ مثالیں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں اور بعد میں شاید ہمیں نظر بھی آئیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے آپ اس کی اہمیت یعنی کہ اس کے استعمال جو ہے اس کے حوالے سے دو لینگویجز کا میں ریفرنس دیتا ہوں اسمال ٹاک ایری یہ شاید آپ کی نظر سے نہ گزرے ہوئے this is probably one of the truly object oriented language Smalltalk یہ جو زیروکس ایک کمپنی ہے اس کا پیلو آلٹو ریسرچ سینٹر ہے اس میں یہ ڈیولپ ہوئی تھی بلکہ آپ لینگویجز کی ہسٹری دیکھیں یا ورک اسٹیشنس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ اسمال ٹاپ جو ہے اس کا بہت سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے اور اگر آپ نے ٹرولی آبجیکٹ اورینٹیڈ کانسیپٹ جو ہے ان کو سمجھنا ہے کہ آخر یہ کیوں ہے ایسا لوگوں نے کیسے سوچا کیوں سوچا اور ان کے کانسٹرکٹس اور یہ ساری باتیں ہیں یہ اگر آپ نے سمجھنی ہے تو اس لینگویج کو سیکھیے یقیناً اس سے آپ کو یہ جو سارا فلسفہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ کا اس کے بارے میں بے تحاشا تفصیل جو ہے وہ آپ کو اس لینگویج سے ملے گی لیکن جو ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ اسمال ٹاک ایک لینگویج اور جاوا جاوا جانتے ہیں ایک لینگویج ہے اور بڑی پاپولر ہے actually use byte codes which are abstract stack machine codes the byte code is either interpreted or translated into target machine code یہ آگے میں میں نے آئی ٹی لکھا ہے which for just just in in time time compiler یا ٹول uh, ہے جو کہ بائٹ کوڈ کو مشین کوڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے اچھا یہاں پہ ذرا جاوا کے حوالے سے دیکھیے یہ جاوا جاوا آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جاوا میں پروگرامنگ کرو جاوا جو ہے ٹھیک ہے اس کا سینٹیکس سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ بھئی وہ سی پلس پلس لائک ہے ہاں ٹھیک ہے سی پلس پلس کی کافی چیزیں اس میں نہیں ہے پوائنٹرز نہیں ہے ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہے کوئی فنکشن پروسیجر جو ہے وہ کلاس سے باہر نہیں ہو سکتا اس کو کلاس کے اندر ہی رہنا پڑتا ہے تمام ویریبلس جو ہیں وہ ریفرنس ویریبلس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ اور جاوا بڑی پاپولر لینگویج ہے لیکن ذرا اس کے پیچھے جو ایکٹیویٹی ہے کہ یہ ایکچولی جاوا چلتی کیسے ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کا کمپائلر جو ہے وہ اس کی جو ریپرزینٹیشن بناتا ہے آپ کے کوڈ کی وہ ایکچولی ایک آئی آر ہوتی ہے جو کہ بائٹ کوڈ ہے اور بائٹ کوڈ جو ہے وہ لگتا اسمبلی لینگویج ہے لیکن وہ ایک اسٹیک اسٹیکڈ مشین کے لیے بالکل ویسے پش پاپ ہو رہی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کا بائٹ کوڈ دیکھیں اس کے ایکچولی آپ کو مل جاتے ہیں ویژلائزر مل جاتے ہیں جو کہ آپ جاوا کا بائٹ کوڈ لے کے اس ٹول کو دیں تو وہ آپ کو دکھا دیتا ہے اس کی ایکسیکیوشن دکھا دے گا اور ذرا یہ سوچیے کہ اس کی ایکسیکیوشن وہ اینیمیٹ کیسے کرے گا پرسائسلی ایک اسٹیک کے ذریعے اور آپ کو لگے گا کہ اسٹیک کے اندر آپرینٹ جا رہے ہیں اور پاپ ہو رہے ہیں اور پش ہو رہے ہیں اب اس چیز کا مقصد کیا تھا جاوا نے ایکچولی یہ چیز جو ہے اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیا اور یہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایک کمپائلر نے جو کوڈ جنریٹ کیا وہ ایکچولی ٹارگیٹ مشین کے لیے نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے ایک اور ٹول درکار ہوتا ہے جو کہ جاوا کے کیس میں جاوا ورچوئل مشین ہے ورچوئل اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیوں کیونکہ یہ جو بائٹ کوڈ ہے یہ کسی خاص مشین کے لیے نہیں وہ تو ایزوم کرتا ہے کہ کوئی ایسی مشین ہے جس میں اسٹیک ہے جس میں آپرینٹس پش ہو سکتے ہیں پاپ ہو سکتے ہیں جاوا ورچوئل مشین جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن ہے ایک پروگرام ہے جو کہ سمپلی اس کوڈ کو پھر انٹرپریٹ کرتا ہے یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا code push pop push pop literally وہ پش پاپ پش پاپ کرتا ہے اور بالکل ویسے میموری میں وہ اسٹیک بنائے گا اس میں وہ پش پاپ کرے گا اس کا ریزلٹ آئے گا اس کو پھر وہ پرزینٹ کر دے گا تو جاوا کے پروگرام جب آپ چلاتے ہیں ایکچولی آپ ایک انٹرپریٹر کو چلاتے ہیں اچھا اس سے پہلے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پیسکیل کی ایک ورژن تھی جو کہ پی کوڈ جنریٹ کرتی تھی پی فور پیسکیل وہ بھی یہی تھا کہ وہ فائنل اسمبلی لینگویج جنریٹ نہیں کرتی تھی ایک intermediate code I R generate کرتی تھی جو کہ اسی طرح اسٹیک بیس تھی اب اس ساری چیز کا فائدہ کیا ہوا کہ یہ جو بائٹ کوڈ ہے یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے یہ تو کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا کہ اس کو انٹیل پہ چلنا ہے یا پہ پہ یا یا سن اسپارک چلنا ہے موٹرولا پہ چلنا ہے وغیرہ وغیرہ وہ تو کوئی مشین پہ چل سکتا ہے اور وہ کوڈ انٹرپریٹ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اس مشین کے لیے یا مے بی اس او ایس کے لیے جیسے ونڈوز ہے یا Macintosh Mac O S ہے یا لائنکس ہے یا جو بھی ہے اس آرکیٹیکچر اس آپریٹنگ انوائرمنٹ میں آپ ایک انٹرپریٹر لکھتے ہیں جو کہ جاوا ورچوئل مشین کہلاتا ہے ہے وہ مشین ہی اب ہوگا یہ کہ یہ جو بائٹ کوڈ نکلا ہے یہ اسٹیک بیس مشین اسیوم کرتا ہے جو کہ اب انٹرپریٹر پرووائڈ انٹرپریٹر اس کو ایکسیکیوٹ کر دے گا یہاں پہ تھوڑی سی پرابلم یہ ہوئی کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ بھی ایکچولی ایک ایپلیکیشن کر رہی ہے یعنی کہ وہ لو لیول مشین پہ ٹریڈیشنلی جس طرح وہ بائنڈری کوڈ چلتا ہے ویسے نہیں یہ چلتا وہ ایک ایپلیکیشن انٹرپریٹ کر رہی ہے تو اگر آپ نے یہ سمجھنا تھا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی انٹرپریٹرپریٹر ہوتے کیا ہیں تو وہ یہ ایک مثال ہے بڑی اچھی مثال ہے کہ Java compiler byte code generate کرتا ہے for stack stack machine machine abstract جو کہ ایک انٹرپریٹر آ کے اس کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے وہ اس کو چلا دیتا ہے معاملہ یہ تھا کہ بھئی یہ انٹرپریٹر جو ہے یہ شاید اتنی تیز نہ چلے جتنا کہ مشین کوڈ چلتا ہے اور شروع شروع میں ایکچولی یہی ڈسکشن ہوتی تھی کہ جاوا کے پروگرامز جو ہیں وہ سی پلس پلس کے پروگرامز کے مقابلے میں آہستہ چلتے ہیں یعنی کہ ان کی ایکسیکیوشن سلو ہے تو ایک حال یہ نکالا گیا اب یہاں پہ ٹرانسلیٹر والی بات کہ جو مشین کا بائٹ کوڈ نکلا ہے اس کو انٹیل کے لیٹ سے اسمبلی کوڈ میں کنورٹ کر دو یہ ہے اب وہ in a sense source to source translation لیکن سورس جو ہے وہ ٹریڈیشنل سی پلس پلس یا جاوا نہیں بلکہ بائٹ کوڈ یہ پش پاپس ہیں سارے اس میں وہ سارے آپ کے ہیں پروگرامنگ سارے انکوڈیڈ ہیں ان کو لے کے اسمبلی لینگویج میں کنورٹ کرو اسمبلر کو کال کرو اس سے بائنری کوڈ بناؤ اور اب اس کو چلا دو لیکن اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے جو ایکسیکیوٹیبل بنے گا وہ صرف انٹیل پہ چلے گا یا اس آپریٹنگ انوائرمنٹ میں بھی اس کو درکار ہوگی کہ وہ ونڈوز میں صرف چلے گا بائٹ کوڈ بنانے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا جو جاوا کوڈ ہے in a sense execution point of view سے پورٹیبل ہے یعنی کہ آپ اس کو جہاں پہ بھی جے وی ایم ملے گی وہاں پہ اس کو آپ چلا دیں آپ کو ریکمپائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ساری ایپلیٹس والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ جاوا کا بائٹ کوڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا آپ کا براؤزر اور وہ جے وی ایم جو ہے وہ آپ کے براؤزر میں ہوتی ہے وہ اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتی ہے لیکن یہ انکریزنگلی پاپولر ہے یہ جے آئی ٹی والا معاملہ کہ جو ایکسیکیوشن انوائرمنٹ ہے جے وی ایم ہے وہ اصل میں کرتی کیا ہے ٹرانسلیٹر ایک چلاتی ہے جو بائٹ کوڈ کو اسمبلی لینگویج میں بنا کے اس کو بائنڈری کوڈ میں کنورٹ کر کے مشین کوڈ میں کنورٹ کر کے اس کو پھر چلاتی ہے اور ایکچولی اس سے آپ ای ایک سی بنوا سکتے ہیں اب وہ ای ایک سی ہے جو ہے صرف ونڈوز پہ سے چلے گی اور صرف انٹل پہ چلے گی خیر اینی ویز جو بات میں نے کہنی تھی وہ یہ کہ کس طرح یہ جو بائٹ کوڈ یا اسٹیک مشین والا آئیڈیا ہے اس کو اب بڑے لارج اسکیل پہ ایکسپلوئڈ کیا گیا ہے اگر پہلے اس کی اتنی اچھی مثال نہیں تو, تو اب اس کی نہایت عمدہ مثال ہے یہ ساری جاوا انوائرمنٹ جو ہے اور بلکہ آپ کو سی شارپ میں بھی کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجیز نظر آئیں گی وہ جو کامن لن ٹائم اس کے اندر انوائرمنٹ ہے وہ بھی کچھ ایسے ہی کام کرتی ہے ایبسٹریکٹ مشین کو لے کے تاکہ یہ ایبسٹریکٹ مشین جو ہے یہ پورٹیبل ہو اب آپ کا کوڈ جو ہے سورس لیول پہ تو میں بھی پورٹیبل ہے کہ سی کا کوڈ یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی کمپائل ہو سکتا ہے لیکن اب میں ایکچولی کمپائل فارم کو بھی پورٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ آئی آر فارم جو ہے اس کو ایک جگہ سے میں دوسری مشین پہ دوسری انوائرمنٹ میں دوسرے او ایس میں لے جا کے بھی چلا سکتا ہوں آئیے اب ہم ڈسکشن واپس اپنے آئی آر کی طرف لاتے ہیں جو کہ تھری ایس ڈریس کوڈ ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے پروجیکٹ میں بھی اور بکیا کورس میں بھی three address code most operation form X is assign Y of Z اب یہاں پہ وہی بات کی اسائنمنٹ جو ہے یہ میموری ٹرانسفر ہے یا رجسٹر میں جا رہی ہے ود این آپریٹر آپ یہ جو وائی اور زی کے درمیان ہے ٹو آپرینس جو وائی اور زی ہیں اینڈ ریزلٹ جو کہ ایکس ہے اور یہ آپ سمجھ کے ہوں کہ بعض کا جو آپریٹر ہے وہ نہیں موجود ہوگا تو اس کیس میں یہ سمپل جیسے کہتے نا میموری ٹرانسفر ہے کہ وائی سے ڈیٹا ایکس میں ڈال دو کاپی کر دو اس کو تو وہ فارم بھی ہو سکتی جس میں ایک سنگل آپرینٹ ہے لیکن جو تھری ایڈریس والی تین جو ہے اس میں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ تین چیزیں انوالوڈ ہیں ایکس وائی زی یہ تین ایڈریسز ہیں جس کی وجہ سے تھری ایڈریس کوڈ اس کو ہم کہتے ہیں some operator such as an immediate load کہ ایکس کو وائی میں ڈال دو یا ایکس سے ڈیٹا لے کے رجسٹر میں ڈال دو اینڈ اے جمپ جس میں آپ وہ جمپ انسٹرکشن ہوتی ہیں جو کہ جنرلی کنڈیشنل uh, بھی ہو سکتی ہیں اور نان کنڈیشنل بھی یہ اب وہ اسمبلی لینگویج والی باتیں کچھ آ رہی ہیں ویل ریکوائر فیور آرگیومنٹس یعنی کہ اس کو تین یا دو آپرینٹس کی ضرورت نہیں ہوگی وہ سمپل جمپ میں لیبل ہوگا کہ ادھر جمپ کر جو امیڈیٹ لوڈ میں ہوگا کہ فلانی میموری لوکیشن سے ڈیٹا جو ہے اس کو لا کے اس میموری لوکیشن میں یا رجسٹر میں ڈال دو تھری ایڈریس کوڈ جو ہم استعمال کریں گے اس میں جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ آپرینٹس تین ہوں گے جو کہ دو اس میں سے میموری لوکیشن جنرلی ہوں گے یا مے بی رجسٹرز ہوں گے اور ایک ریزلٹ ہوگا اب تھری ایڈریس کوڈ کیوں استعمال کیا جاتا ہے کیوں یہ پاپولر ہے اس کی وجوہات ہیں لیکن آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ ڈسکشن ہم آج نہیں کریں گے میری تجویز کہ آپ ریڈنگ مٹیریل میں یہ جو تھری ایڈریس کوڈ ہے جو کہ ایکچولی ایک لینئر آئی آر ہے اس کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ ایک نظر دیکھ لیجئے ہم یہ گفتگو جو ہے اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ اگلے لیکچر میں اور آئندہ لیکچرز میں کرتے رہیں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ